سوال نمبر چار مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیا کرنا چاہیے جواب نمبر چار یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر نوع سے پریشان ہیں انفرادی مشکلات مستقل گہرے ہوئے ہیں اور اجتماعی تفکرات علیحدہ دامن گیر ہیں لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ایک عامی مسلمان کے قلم سے بھی مجھے تعجب ہے چہ چاہیے کہ کسی علم کے قلم سے اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک میں تکمیل کا اعلان فرمایا اور اس پر احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمغہ عطا فرمایا ہے اور کن پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دینہ مائدہ ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اس تکمیل سے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور میں اس بات سے خوش ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دین اور مذہب اسلام ہو یعنی اس مذہب اسلام تمہارے لیے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے کیا ہی مبارک تمغہ ہے کتنا مسرور بنا دینے والا امتیاز ہے ایسے مکمل دین کے دعوے دار ایسے کامل مذہب کے پیرو اس میں پریشان ہوں کہ مسلمان کیا کرے اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول نے دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نام بیان فرما دیے ہوں ان کے منافع اور نقصانات نہ بتا دیے ہوں اور پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفتہ جماعت نے ان سب کو عملی جامہ پہنا کر ان پر عمل کر کے اس کا تجربہ بھی کرا دیا ہے الغرض دین و دنیا کی بہبود بھی رسول کے اتباع ہی میں مضمر اور منحصر ہے مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو اور اس کی سنتوں پر مر مٹنے کو تنگ نظری سمجھے تو آخر کا جو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے اور دنیا کا جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام اور محدثین اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے ایک طرف اس کو سامنے رکھو دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو مصائب و بلایا کے بات نہیں اسباب حضور کی ایک ایک سنت دیدہ و دانستہ دلیری اور جرات سے چھوڑی جا رہی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ کرنے والوں کو احمق اور دین کا نا سمجھ بتایا جا رہا ہے کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے اور تقریر و تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے فارسی شعر اللہ جل جلالہ نے صاف کھلے ہوئے الفاظ میں فرمایا وما وما وما اصابکم من من من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر انتم بمعجزین فی الارض لکم دون اللہ ولی ولا نصیر سورة ترجمہ اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقت ان پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے اور ہر گناہ پر دنیا میں پکڑنے لگے تو زمین میں کسی جگہ بھی پناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں دوسری جگہ ارشاد پاک ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون سورہ روم ترجمہ بر و بحر یعنی خشکی اور تری غرض ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے اور بلائیں قہ زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں اس قسم کے مضامین میں اس قسم کے مضامین کلام کلام پاک میں دو چار جگہ نہیں سینکڑوں جگہ وارد ہیں پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں اے علی جو کچھ بھی تجھے پہنچے مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا یا قدم کی لغزش ٹھوکر کھا جانا یا پتھر کہیں سے آ کر لگ جانا جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے حضرت ابو شاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندے کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بدن میں کوئی کوئی تکلیف تھی لوگ عیادت کے لیے آئے اور افسوس کرنے لگے فرمایا افسوس کی کیا بات ہے کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے حضرت زحاق فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے پھر یہی آئے تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے حضرت اسما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے در منصور ابن کثیر سبحانک اللہم و بحمدی اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور معصوم بچوں کو بھی ابتلا ہوتا ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہے مجھے اس جگہ ان آیات و حادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں ہے کہ جملہ احتمالات اور اشکالات کو ذکر کروں میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات و حادیث میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہریلے اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان معاشی میں مبتلا نہیں ہیں چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے حضور نے فرمایا اس امت کے آخر زمانے میں خصف ہوگا زمین میں آدمیوں کو اور مکانوں کو ڈنس جانا اور مسخ ہوگا کہ آدمی کتے اور بندر وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائیں گے اور قصف ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحہ موجود ہوں حضور نے فرمایا ہاں جب خباست کی کثرت ہو جائے خباست کی کثرت کے وقت صلحہ کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے اور یہ ارشاد تو متعدد حادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالی شان ہو تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے بعض حادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہوں گی ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کو روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالی شان ہوں اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرما دیں گے ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شان ہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے الٹ دینے کا حکم فرمایا انہوں نے عارض کیا کہ اس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کی ارشاد ہو ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے مگر میری وجہ سے کبھی بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر رنج اور غصے میں نہیں آیا کہ یہ ادنا درجہ ہے مشکات باب الامر بالمعروف اس قسم کی اور بھی سینکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درجہ ان کو دیکھ کر رنج ہونا تو ضروری ہے اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر معاشی اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں اور سابقہ آیات و حادیث کی بنا پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر کتنا اضطراب اور بے چینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے ایسی حالت میں کیا تم ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوں یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابل فخر ہے اور ہر بدینی ترقی کا راستہ ہے اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے اور اس پر کوئی شخص نکیر کر دے یا کرنا چاہے وہ گردن زنی ہے گٹ ملا ہے دنیا کے حالات سے اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے جاہل ہے ترقی کا دشمن ہے ترقی کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے ارکان اسلام میں مداحنت کی چند مثالیں یہ تو کلی ارشادات تھے اب مثال کے طور پر چند جزیات کو بھی دیکھے دیکھتے جاؤ مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا گیا ہے نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں ان کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں یہاں اعادے کی ضرورت نہیں لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جا سکتا ہے لیکن کسی اعلیٰ طبقے کے مسلمان کو بھی کہا جا سکتا ہے جن لوگوں کی جیب میں چار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست ان کو مل جاتی ہے کسی کی مجال ہے کہ ان کو تمبیح کر سکے کیا ممکن ہے کہ ان کی عالی بارگاہ تک اس اہم فریضے کے چھوڑنے پر نکیر پہنچ سکے کوئی بھی کلمہ اس بارے میں ان سے کہا جاتا ہے اور اب تو اس سے بڑھ بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کی چوٹ اعلان کہتا ہے کہ نماز کوئی عبادت ہی نہیں اس کو ٹوکنا درکنار اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے وہ علامہ ہیں مسلمانوں کے درد کا دردمان ہے وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے اس کے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے دو رکت کا امام ہے جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے مگر ان کے اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ ایک فالتو چیز ہے اس پر اس کو دقیق نظری باریک بینی کا تمغہ ملتا ہے یہ واقعات ہوں اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث حوادث کی شکایت کرے ایسے حالات میں ہم پر جو جو بلائے نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جس کے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہیں اور صرف اللہ کا رحم کرم ہے اس کی رحمت و حلم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں یہ تو ایک رکن ہوا اب اسلام کے باقی ارکان روزہ زکوٰۃ حج میں سے کسی کو کسی ایک کو لے لو اور عالم پر ایک نگاہ ڈال کر اس کا حشر دیکھ لو کہ ان ارکان پر عمل کرنے والے کتنے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول محرمات پر جرأت اب دوسری جانب محرمات میں ایک نہایت معمولی سی چیز شراب ہی کو لے لو کہ کتنے اسلام کی حمایت کے دعوے دار اور ترقی اسلام پر مر مٹنے والے ایسے ہیں جو کس جرأت اور بے حیائی سے کھلم کھلا عالل اعلان پیتے ہیں قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور صاف لفظوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے خریدنے والے پر لعنت کی ہے لاد کر لے جانے والے پر لعنت کی ہے اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر لعنت کی کی ہے اور اس کے پلانے والے پر لعنت کی ہے اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے دوسری حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور اس کے پینے والے پر اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور پلوانے والے پر یعنی کوئی اپنا ملازم وغیرہ کے ذریعے دوسرے کو پلوائے تو آقا آقا پلوانے والے والا ہو اور ملازم پلانے والا حاکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اس ارشاد کہ اس ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لانت میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے سول کی لانت میں داخل ہوتے ہیں اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں منہمک رہتا تھا دونوں لانت کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا اور جو باوجود قدرت کے اس پر سکوت کرے نکیر نہ کریں وہی کون سے کچھ دور ہے اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو کہ نکیر درکنار کوئی نکیر کرنے والا اس فعل کو برا کہنے والا ہو تو وہ تنگ نظر ہے خشک ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب سے بچو وہ ہر برائی کی کنجی ہے جب ہم لوگ برائیوں کا مقفل دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں جب ایک سچے اور پکے خبر دینے والے نے فرما دیا کہ اس دروازے کو کھولو گے تو فلاح چیز تو فلاں چیز نکلے گی ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے تو واہ ویلا کرتے ہیں اس بے وقوفی کی کوئی حد بھی ہے سود کا بیان اسی طرح سود ہی کے مسئلے کو لے لو دیکھ لو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن پاک میں تمبی ممانعات فرمائی حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرما دیا ہے جو سود کو نہ چھوڑے چنانچہ ارشاد ہے فعلم تفعلوا تفالو فنو من بمن اللہ و رسول سور بقرہ ترجمہ بس اگر تم ایسا نہ کرو یعنی سود کا بقایا روپیہ جو لوگوں کے ذمے ہے نہ چھوڑ دو تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے چونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمے باقی ہے وہ بھی اب ہرگز وصول نہ کریں چہ چاہیے کہ اصر نو سود لیں احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر وعیدیں آئی ہیں کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشاد بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود کہ سود تہتر باب گناہ کے ہیں جن میں سے کم درجہ ایسا ہے کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے اور بدترین سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ایک حدیث میں ہے ایسے گناہوں سے اپنے کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے ان میں سے سود بھی ہے جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا ایک حدیث میں ہے جو گوشت سود کے روپے سے پرورش پاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا مشکات متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے اس کا کیا حشر ہوگا ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری سود خاری شائع ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے کو تیار کر لیا ہے ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد آج کل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلم کھلا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جائز بنایا جاتا ہے اور اس کے جواز پر رسالے لکھے جاتے ہیں کوئی غریب اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے یہ دو مثالیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کی ہیں ان کے علاوہ بقیہ احکام شرعیہ کو تم خود دیکھ لو غور کر لو جتنے احکام کرنے کے ملیں گے ان میں تغافل تساہل بلکہ انکار ملے گا اور جتنے امور نہ کرنے کے ہوں گے ناجائز ہوں گے حرام ہوں گے ان پر جرأت دبے پاکی باقی اور ان میں نہایت کثرت سے کھلم کھلا ابتلا ملے گا اول تو ان پر ٹوکنے والے والا روکنے والا ملے گا نہیں اور اگر کسی جگہ کوئی ایک آدھ پرانے خیال والا ملے گا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ اظہر من الشمس ہے ان خصوصی مثالوں کے بعد اجمالی طور پر اب میں چند حدیثیں صرف نمونے کے طور پر لکھتا ہوں جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں حوادث مصائب ہمارے خود اکٹھے کیے ہوئے ہیں اس میں کسی کا کیا قصور ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں تو ان کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حضور نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتکب مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہیں گے اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے اس سے کیا فائدہ سبحانک اللہم سبحان اشہدو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الكریم معاصی پر مصائب کی حادیث ان حدیث کو غور سے مطالعہ کرو اور کثرت سے دیکھا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت یہ پندرہ کام کرنے لگے گی تو ان پر بلائیں نازل ہونے لگے گی ایک غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے دو امانت ایسی ہو جائے جیسا غنیمت کا مال ہے تین زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے کہ جیسے تاوان ادا کرنا مصیبت ہوتا ہے ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا تاوان مصیبت بن جائے چار پانچ بیویوں کی فرما برداری کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے چھ سات دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے آٹھ مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے نو رزیل لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں دس آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں یعنی وہ اکرام کے قابل نہیں مگر اس اس وجہ سے اس کا اعزاز کیا جائے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دے گیارہ شراب اعلان پی جائے بارہ مرد ریشمی لباس پہنے تیرہ گانے والیاں ڈومینیا کنجیاں وغیرہ مہیا کی جائیں چودہ باجے بجائے جائیں کہ عام طور سے استعمال کیے جائیں پندرہ امت کے پہلے لوگوں کو صحابہ تابعین اور عائم مشتحدین کو برا کہا جائے تو امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں ڈنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اس قسم کے عذابوں کا انتظار کریں دوسری حدیث میں ہے کہ جب بیت المال کا مال ذاتی دولت بن جائے امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ تاوان بن جائے اور علم کو دین کے واسطے نہ سیکھا جائے بلکہ دنیاوی اغراض مال و دولت وجاہت وغیرہ سے سیکھا جائے بیوی کی اطاعت ہو اور ماں کی نافرمانی یاروں سے قرب ہو اور باپ سے دوری ہو مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے فاسق لوگ سردار بن جائیں رزیل لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں برائی کے ڈر سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گانے والیاں اور باجے کھلم کھلا استعمال کیے جائیں شرابیں پی جائیں اور امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے تو اس وقت سرخ آندھی اور زلزلے اور زمین میں ڈنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کریں تیسری حدیث میں ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے اور یہ بھی ہے کہ کم عمر بچے ممبروں پر واس کہنے لگے فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو شمار کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس زمانے میں نہایت شدت نہایت شد و مد سے شائع نہ ہے نہیں ہے ایک ایک جز کو ان اجزاء میں سے لے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہوگا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف خوف ڈال دیں گے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کریں گی اس میں قتل کی کثرت ہوگی اور جو لوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے مشکار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خاص طور سے متوجہ ہو ارشاد فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں گے ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ زنا وغیرہ کلم کھلا ہونے لگے اس میں تعاون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے ان سے بارش بھی روک لی جائے گی اگر بے زبان جانور نہ ہو تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسائی جائے مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گر جائیں گے اور جو لوگ نہ حق کے احکام جاری کریں گے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے ترغیب اور یہ مضمون تو متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم بدعہدی کرتی ہے اس میں کرتی ہے اس میں آپس میں خون ریزی ہوتی ہے اور جس قوم میں فحش زنا وغیرہ کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اس سے بارش روک لی جاتی ہے ایک حدیث میں ہے جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے وہ ہر شخص مرعوب رہتے ہیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بدعتی سے ہوگی در منصور سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رسوله الكريم ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو لائب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی اور بعض لوگوں کو زمین میں ڈنس جانے کا عذاب ہوگا لوگ کہیں گے کہ آج رات فلان خاندان ڈنس گیا اور فلاں گھر ڈنس گیا اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوت پر برسائے گئے تھے اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے اور یہ سب کیوں ہوگا ان حرکتوں کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے سود کھانے کی وجہ سے اور قطار رحمی کی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گنہ گار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم اور جھوٹی قسم ہے کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو بھانج کر دیتے ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی اور آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں در منصور یعنی اموات کی کثرت ہوتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالی شان ہوں جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم عفیف رہو تو تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں گی تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور کتنے اہتمام سے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم لوگ نئے کاموں کا حکم کرتے رہو لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالی شان ہوں تم پر عذاب نازل فرمائیں گے اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے روک نہ کرتے رہو اس سے قبل کے ایسا وقت آ جائے کہ جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شان ہوں چند آدمیوں کے کسی ناجائز کام کے کرنے سے عذاب عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکیں جب یہ نوبت آ جائے تو پھر عام و خاص سب ہی کو عذاب ہوتا ہے یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات زلزلے طوفان قحط ریلو کا ٹکرانا وغیرہ ایسے ایسے حوادث روز مرہ کے ہو گئے ہیں جن کی حد نہیں نئے نئے امراض نئے نئے مصائب ایسے روز افزوں ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی نہیں پیش آتے تھے اخبار بین حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں اور چونکہ امر بھی معروف اور نہیں عن المنکر کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی مشکل ہے نمازوں کے بعد دعاؤں کا اعلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کریں بہت سی حادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور بعض روایات میں تیسرا شخص رائش یعنی جو درمیانی واسطہ رشوت دینے میں ہو اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے اب دیکھو کہ کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شان ہوں ظالم کو مہلت دیتے ہیں شاید باز آ جائے لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا حق تعالی شان ہوں کا ارشاد ہے وہ کدالی کا اخذ ربی کا ادا اخد القرا وہی غالم ان اخذہ علیم شدید ترجمہ اور آپ کے رب کی داروگیری ایسی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہو داروگیر کرتا ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلال ارشاد فرماتے ہیں میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا فارسی شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بد دعائیں روز افزو ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بجلیاں اولے طوفان جتنے بھی آئیں قرین قیاس ہیں حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا بد دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث میں حق تعالی شان ہوں کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ایک حدیث میں وارد ہے کہ میری امت خیر اور بلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں حرامی بچوں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالی شان ہوں سمت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم کریم مخفی حرام کاریوں کا تو کیا ذکر کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی اعلان زنا کی کثرت اور حرامی بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو اور میونسپلٹی کے مسلم ممبران اس پر مجبور نہ ہوں کہ اس بے پدری کے اولاد کی روز افزو پیداوار کے لیے مستقل جگہوں کا انتظام کریں اور ان ان کے مکانات کے لیے وسیع جگہ مہیا کریں حضور کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود اور زنا کاری اعلان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں ذرا غور کرو کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیاہ کاری کے لیے مکانات کرائے پر دیتے ہیں اور کتنے دیندار میونسپل کمشنر ایسے ہیں جو اس ذلیل کام کے لیے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے ابو عائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام کے ایک غزوے میں شریک تھا ایک جگہ ٹھہرنا ہوا وہاں کا رئیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتا ہوا زیارت کے شوق میں آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سجدہ کیسا اس نے عرض کیا کہ ہمارے اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے غریب خانے پر تشریف لے چلیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں اس نے عرض کیا تصویریں تو ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے تو ایک قسم تو ایک قسم کا کھانا بیچ دینا اس نے بیچ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تنام الفرما لیا اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نکاح ڈالو کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظری مولوی ٹوک سکے تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکے اختیار کرتے رہیں پھر ہماری پریشانیوں اور مصائب کیوں نہ روز افزوں ہوں ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو مزین زینت دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں پڑھتے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں اپنی رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ تھوڑا سا مال جو ضروریات کو کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو لہو میں مشغول کرے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اے اللہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر اب غور کرو جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے اوپر پریشانیاں اور مصائب جمع کرتے ہیں کہ کبھی تو اس کے تو اس کے تلف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سینکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے اور اگر جھوٹی سچی مقدمہ بازی شروع ہو گئی تو سارے ہی اندوختہ نبٹ جاتا ہے اور اگر کسی کی اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں میں عیاشی میں اڑا دیتی ہے یہ فرضی قصے نہیں ہیں آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت کہ بڑوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر لہو پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی ناخلف و رسا نے برسوں کی کمائی مہینوں میں بلکہ ہفتوں میں اڑا دی اس لیے متعدد حادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزانچی ہے سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے جمع کرنے کے واسطے نہیں کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے یہ سلون کمادہ یوم فکون سورہ بقرہ ترجمہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیں کہ جو بچے یا سہل ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عفو وہ ہے جو اہل عیال سے بچ جائے سبحانک اللہم و بحمدی اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسول کریم انفاق و عیسار یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالے کا علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ ملے اور ایک شخص کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا اور رغبت سب کچھ غریبوں پر تقسیم کر دے دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلا ظلم محض ہے اور دوسرا خیر محض پہلے میں حوصلوں کو پست کرنا ہے مستعد لوگوں کو بیکار بنانا ہے اور دوسرے میں ہمتوں کا بلند کرنا ہے اور جو شخص جتنا بھی کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورتوں کو فنا کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی مدح میں ارشاد ہے یؤثرون علی اعلیٰ امفسم کان نبیم خساسہ سور حشر کہ اپنے اوپر ان کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر فاقہ ہی ہو اور پھر یہ سب کچھ جمع زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ حضور نے خود بھی عمل کر کے دکھایا اور دوسروں سے عمل کرا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے عام حالات اس کے شاہد عدل ہیں کتب حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب الرقاق میں ان مضامین سے پر ہیں اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو حکایات صحابہ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے نہ گنجائش طبعا ذکر آ گیا تھا شریعت پر عمل مرض کا علاج ہے مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں اور ایسے سچے پکے معتبر حاضر حکیم نے جس کا نسخہ نہ کبھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے صاف صاف امراض کے اسباب بتا دیے اور ان کے علاج بھی بتا دیے اب اسباب مرض سے بچنا اور علاج کرنا طبیب کا کام نہیں ہے کوئی التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لقت جئتکم بها بيضاء نقیہ مشکا شریف بالتحقیق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو روشن اور صاف ہے دوسری جگہ ارشاد ہے الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسے طریقے پر چھوڑا ہے جو بالکل روشن سفید ہے جس کا رات دن برابر ہے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تمبی فرما دی اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا جزا ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند چند سالہ زندگی میں تبصرہ نہ فرما دیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے کہ حق نہ حق کا امتیاز مشکل ہو جائے گا ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کر لو اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور مخفی اور علانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی بھی تلافی کر دی جائے گی ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالی شاہ نوں اس کی عزت بڑھاتے ہیں لہذا مظالم کو معاف کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہم روپیہ جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے یعنی نکاح کرنے کے لیے بجائے دیانت تقوی اور دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو تو حق تعالی شاہ پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے زمانے کا قحط اور بادشاہ کا ظلم اور حکام کی خیانت اور دشمنوں کا حملہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہ آئے نہیں آئے مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر اس سے عمر میں اضافہ ہوگا اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر کہ اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر اس کی اس کی برکت تجھ پر ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیاوی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ فضائل نماز دیکھے یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا سبحان و عبادات فلاح دارین کا سبب ہے اور اس کے چند واقعات ان سب روایات سے یہ بات واضح ہے کہ جیسے معاشی اور گناہوں کی کثرت پر پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے ایسے ہی طاعت اور عبادات دارین کی فلاح کا سبب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حق تعالی شاہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فراغت کے اوقات نکال لے میں تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے پر کر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہ کرے گا کہ میری عبادت کے لیے فارغ بنے تو تجھے مشاغل میں پھنسا دوں گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا یہ ارشاد خدا بندی ہے اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے قبضے و قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا نہ دل کو مشاغل سے خالی کروں گا صحیح حدیث میں اللہ جل جلشانوں کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں آفتاب نکلا رہے کہ کاروبار میں حرج نہ ہو اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و حراس نہ ہو لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال کہ دن اور رات کا یہ نظم درکنار جگہ جگہ بارشوں کی قلت کی شکایات بڑھتی جا رہتی ہیں جہاں ہوتی ہیں سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی ہیں احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا حضرت موسا بن اسرائیل کے ساتھ تین دن تک استفقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی تیسرے دن وہی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی حضرت موسا علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے ارشاد خدا بندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چغلی کھاؤں اس لیے تعین نہیں کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی فوراً بارش شروع ہو گئی حضرت سفیان سوری سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سات سال تک ایسا سخت قحط پڑا کہ کوڑیوں گھوڑوں پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی لوگ پریشان حال جنگلوں میں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استثقا کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے حق تعالی شاہ نے اس زمانے کے انبیاء کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعا کرتے کرتے کتنے ہی خوش ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جائیں کتب تاریخ و حادیث میں اس قسم کے واقعات پر کثرت موجود ہیں الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دارین کی فلاح اور اعمال سیاح پر دارین کے نقصانات تفصیل سے بتائے گئے ہیں اور ان روایات کا نہ احسام اس سے ممکن ہے نہ مقصود ہے غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا سری ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑھتے رہیں نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہیں ہماری مثال اس بیمار کی سی ہے جس کو اس حال کا مرض ہو وہ دما دم مساحل دواؤں کا استعمال کرتا رہے اور شور مچاتا رہے کہ دست نہیں تھمتے کوئی اس بے وقوف سے پوچھے کہ تو خود مساحلات کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اتوار تھمنے کے ہیں یا بڑھنے کے ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ خائف ہیں لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو متنبع نہیں فرمایا کیا حکومتوں کے اسباب اور اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا کیا حضور روح فدا ہو ابی و امی کی شفقت یا تعلیم و تمبی میں کسی قسم کی کمی ہے ہاشا وکلا حضور کا ارشاد ہے فرماتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے گئے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں حدیث میں ارشاد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ امن کا ارشاد ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بد دعائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور راضی کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں مالک ابن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داود علیہ السلام کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے دعائے معصور میں ہیں اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں حق جل وعلا کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سورہ انعام ترجمہ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں اور آمش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی علامت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں اور ان کے اموال عام کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کر دیتا ہوں اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ اللہ جل جلال بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوں گی جن لوگوں کو یہ اشکال دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں اور یہ چیز جب چھوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بے محل ہے ایک حدیث میں وارد ہے جب اللہ شان ہوں کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں کہ غصے میں بے قابو نہ ہو جائیں اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں اور مال سخی لوگوں کے قبضے میں کر دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو اور جب کسی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے برائی مد نظر ہوتی ہے تو بے وقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے اور جاہلوں کے ہاتھوں میں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلا ڈنس جانا یا صورتوں کا مس ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو نرخ میں گرانی کر دیتے ہیں اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں ایک حدیث میں اللہ جل جلال کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعے جو مغزوب ہیں یعنی ان پر میرا غصہ ہے دوسرے مغزوبوں سے انتقام لیتا ہوں پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں اسی لیے ایک حدیث میں وارد ہے لا تسب لات اب اللہ صلاح صلاحم صلاح ارشاد ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے صلاحیت کی دعا کیا کرو کہ ان کی صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے یعنی گالیاں دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی دوسری حدیث میں وارد ہے اے قلوب کو سلاطین اور بادشاہ کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کرو کہ حق تعالی شان ہوں کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے لوگوں نے بلال ابن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا اور اس کو برا بلا کہنے لگے ابن عون چپ بیٹھے رہے لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہی وجہ سے ہم اس کو برا بلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیادتی کی ابن عون کہنے لگے کہ میرے اعمال نامے میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائے گا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اس میں کسی کو برا بلا کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ کا سر سے نکلے احیاء سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک اتوب علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اپنے اعمال ہی حاکم ہوتے ہیں ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاز ظالم کو بدعا دینے لگا انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے مجھے یہ خوف ہے کہ اگر حجاج معزول ہو جائے یا مر جائے تو تم پر بندر اور سور نہ حاکم بنا دیے جائیں اعمال عمالکم حکم تو ضرب المسل ہے بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی بتایا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکام مسلط کیے جائیں گے الغرض مجھے ان چیزوں کا احاطہ مقصود نہیں مجھے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیاں حوادث مصائب ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور مسلمان ان میں مبتلا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان سب پر تنبی ہے احادیث کی کتب ان مضامین سے پر ہیں حضور نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں دنیا میں مصائب کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں بھی فلاح کا ذریعہ ہیں اور پھر خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث اور مصائب بھی بتا دیے ہیں اور مخصوص طاعت پر مخصوص انعامات کا ترتب بھی ارشاد فرمایا ہے ہم لوگ حوادث کی شکایات کا تو مار باندھ دیں اور انعامات کی ہر وقت امید لگائے بیٹھے رہیں لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے یکسر غافل رہیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں ان کو دیدہ و دانستہ چھوڑیں اور کوئی تنبیہ کرے تو اس کی جان کو آ جائیں تو ہماری مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے جو اس حال کا مریض ہو اور ہر دو گھنٹے کے بعد ایک تولا سخمونیا کھا لے اور شور مچائے کہ اس حال تھمتے نہیں اور کوئی سخمونیا کھانے کو منع کرے تو اس کو بے وقوف بتائے حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امرود کھانے سے ہو جائے گا تو اچھے اچھے سورماؤں کی ہمت امرود کھانے کی نہ ہو ایک بھنگی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے تو اچھے اچھے بہادروں کی جرأت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں ایک جاہل گاؤں گاؤدی کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے تو اس طرف طرف اس کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو بڑی بہادری یہ ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کے ساتھ دو تین بندوقیں لے کر ادھر کا رخ کیا جائے لیکن اللہ جل کا پاک اور سچا رسول وہ شفیق اور حکیم مربی جس کو ہر وقت امت کی بہبود کی فکر ہے اور اس کا اہتمام ہے وہ امت کو نفع دینے والی چیزوں کا حکم کرے نقصان رساں امور سے روکے لیکن امت اپنی نیاز مندی اور جان نثاری کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود ان ارشادات کی پرواہ نہ کرے کتنا سری ظلم ہے آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں نو کی تقریر جرم ہے دس سال کی قید ہوگی اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر اور ایڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے لیکن ساری دنیا کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضے قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں سختی سے ایک حکم فرماتا ہے قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے سودی معاملات کرنے والوں پر لانت کرتا ہے شراب کے بارے میں دس آدمیوں کو اپنی لانت کا مستحق قرار دیتا ہے کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں ہر شخص خود ہی غور کر لے کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے لیے اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لیے مصیبت ذلتیں نکبتیں آفتیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم کفار دنیا میں باوجود بدعمالیوں کے خوشحال کیوں ہیں اشکال و جواب تمبی ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے بلکہ بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ حسنات اور سیاحت خوبیاں اور برائیاں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ مسلمانوں کے لیے نافع اور نقصان رساں ہیں ایسے ہی کافروں کے لیے بھی ہیں اور ہونا چاہیے کہ نقصان دہ چیز بہرحال نقصان دہ ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کفار باوجود ان بدعمالیوں میں مبتلا ہونے کے خوشحال ہیں لیکن میں فلاح یافتہ ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان بدحال ہے خستہ حال ہیں اور ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بعض جاہل تو اس اشکال میں ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر ساری ہی شرعیات اور حادیث کا انکار کر دیا انہوں نے دنیاوی فلاح کفار میں دیکھ کر انہی چیزوں کو باعث فلاح قرار دے دیا جو کفار میں پائی جاتی ہیں لیکن در حقیقت اس اشکال کا منشا بھی اسلامی تعلیم سے ناواقفیت یا ظہول ہے اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی گئی جو پوری وضاحت سے ارشاد نہ فرمائی گئی ہو مگر اس کے معلوم کرنے کی فرصت کس کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہی اشکال عرض کیا تھا کہ اللہ تیرا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے نیک اعمال بھی کرتا ہے تو اس سے دنیا تو ہٹا لیتا ہے اور بلائیں اس پر مسلط کر دیتا ہے اور ایک بندہ تیرا کافر ہوتا ہے وہ تیری نافرمانی بھی کرتا ہے تو اس سے بلائیں ہٹا لیتا ہے اور دنیا اس کو عطا فرما دیتا ہے حق تعالی شاہ نے وہی بھیجی کہ میرے مؤمن بندے کے لیے کچھ سیاحت ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو اس کی خوبیوں کا بدلہ دوں اور کافر کے لیے بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اس لیے یہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کی برائیوں کا بدلہ دوں دوسری حدیث میں وارد ہے حق شان وہ مومن کی کسی نیکی میں کمی نہیں فرماتے مومن اس نیکی کے طفیل دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب علیحدہ دیا جائے گا اور کافر اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے دنیا میں روزی عطا کیا جاتا ہے لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو آخرت کے ثواب کی شرط ہے کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ثواب دیا جا سکے دوسری حدیث میں رشاد ہے جب حق تعالی شان ہو کسی بندے پر نیکی اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں کہ دنیا کا عذاب ہر حال میں آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے اور جب کسی عتاب پر اور جب کسی پر اعتاب فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک دیا جاتا ہے اور قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا اور بھی مختلف عنوانات سے یہ مضمون کثرت سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر کے لیے چونکہ نیکیوں کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں ہے اس لیے جو بھی کسی قسم کی بھلائی اور نیک عمل وہ دنیا میں کرتا ہے اس کا معاوضہ اس کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال حسنہ کا معاوضہ صرف دنیا ہی میں حاصل کر سکتا ہے اور اسی لیے سیکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ جس قدر بھی خوبیاں کرتا رہتا ہے وہ دنیا میں فلاح و کامیابی کو پاتا رہتا ہے اور مسلمان کے لیے اعمال حسنہ کا مستقل بدلہ تو آخرت میں ہے اور برائیوں کا اکثر و بیشتر معاوضہ دنیا میں ملتا رہتا ہے اس لیے وہ جس قدر بھی کوتاہیاں معاشی اور گناہ کرتا رہتا ہے بدحالی اور پریشانی کا شکار ہوتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول کریم دنیا میں مسلمانوں پر شدائد و مصائب کی مصلحت حضور کا ارشاد ہے میری یہ امت مرحوما ہے کہ اللہ کی خاص رحمت حضور کے طفیل میں اس پر ہے اس کے لیے آخرت میں دائمی عذاب نہیں ہے اس کا عذاب اور گناہوں کا بدلہ اکثر و بیشتر دنیا میں مل جاتا ہے جو فتنوں اور زلزلوں کی صورت میں ہے یہاں پر ایک اشکال تاریخ بینوں کو پیش آتا ہے کہ بعض قوموں میں جب تک مذہبی بددینی میں پڑتی رہی ان پر کوئی آسمانی عذاب مسلط نہیں ہوا لیکن جب ان کی دینی حالت درست ہوئی تو آسمانی عذاب بھی مسلط ہو گیا اس کا جواب بھی ان مضامین سے معلوم ہو گیا کہ کچھ بعید نہیں کہ ان کی پہلی حالت کفر کے قریب تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس سے بالاتر ہو گئی ہو کہ ان پر دنیا میں عذاب ہو اور بعد میں جب کچھ اصلاح صلاح شروع ہوئی تو دنیا میں عذاب ہو سکنے کے مستحق بنے مرض جب جراحی حدود سے بڑھ جاتا ہے تو پھر عمل جراحی نہیں کیا جاتا وہ بھی جب ہی کیا جاتا ہے جب جراحی سے نفع کی امید ہو بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں سے ناراضی کے قصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد نقل کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ میں گھر میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ تین چار چیزیں گھر کی کل کائنات کہ ایک ایک کونے میں چند مٹھی جو اور دو چمڑے کچے بغیر دباغت دیے ہوئے پڑے ہیں اور ایسے ہی ایک آدھ چیز اور بھی پڑی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریا پر لیٹے ہوئے ہیں کہ نہ بدن پر چادر ہے جو عام طور پر اوڑھنے کا معمول تھا نہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے جس سے بوریے کے نشانات بدن اتھار پر ابھر آئے میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگا حضور نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ رو کہ بدن اتھر پر بوریے کے نشانات پڑے ہوئے اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے یہ فارس و روم خدا کی پرستش بھی نہیں کرتے اور ان پر یہ وسعت ہے اور آپ کی یہ حالت حضور تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا افی شکن انت یا ابن الخطاب اولئک قوم عجلت لهم طیبات ہم فی, فی الحیات الدنیا اے خطاب کے بیٹے عمر کیا تم اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو ان قوموں کی بلائیاں ان کو دنیا ہی میں مل گئی ہیں خود قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ زخرف رکوع نمبر تین ترجمہ اور اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ سارے آدمی ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے یعنی تقریباً سب ہی کافر بن جائیں گے تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم ضرور چاندی کی بنا دیتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان سیڑھیوں کو جس پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے کواڑوں کو بھی اور ان کے لیے تخت بھی چاندی کی کر دیتے ہیں جن پر وہ تکیا لگ تکیا لگا کر بیٹھتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بنا دیتے ہیں کہ کچھ حصہ چاندی کا ہوتا ہے اور کچھ سونے کا اور یہ سب کچھ ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر دنیاوی زندگی کا چند روزہ اور آخرت آپ کے رب کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میری رسالت کا اقرار کرے اس کو اپنی ملاقات کی محبت نصیب کر تقدیر کو اس پر سہل فرما اور دنیا کم عطا کر اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے میری رسالت کا اقرار نہ کرے اس کو اپنی بقا کی محبت نہ دے اور دنیا کی کثرت عطا کر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مؤمن گھبرا جائیں اور اپنی تکالیف کے مقابلے میں دوسرے کی اتنی راحت دیکھ کر تکلیف زیادہ محسوس کریں گے تو میں کفار پر لوہے کی پٹیاں باندھ دیتا یعنی لوہے کا خول ان پر چڑھا دیتا کہ وہ کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھاتے اور ان پر دنیا کو بہا دیتا اور یہ سب کچھ اس لیے کہ اس لیے ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک نہایت ہی ذلیل چیز ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ جل جلشانہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جا رہے رہے تھے راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے کان بھی ندار رد تھے حضور نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے جو اس کو ایک درہم تقریباً چار میں خرید لے صحابہ نے عرض کیا کہ مفت بھی کوئی لینا گوار نہ کرے گا کہ کسی قسم کا نفع بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہے مشکات بروایت مسلم ان یعنی حادث سے معلوم ہوا چونکہ اللہ جل شان ہو کہ یہاں دنیا کی ذرا بھی قدر و قیمت نہیں ہے اور کفار کا مطمع نظر صرف دنیا ہی ہے اس لیے ان کو ان کی خواہش کے موافق ان کی حسنات کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے مسلمان کے لیے اسلام لانے کے بعد آخرت کی فلاح و بہبود کا مستقل استحقاق ہو جاتا ہے اور خواہ وہ کتنے ہی معاشی میں مبتلا ہو کسی نہ کسی وقت اس کا معاشی کی سزا یا معافی کے بعد جنت کی نعمتوں سے متمد ہونا ضروری ہے اس لیے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس دنیا میں فتنوں اور مصائب میں گرفتار رہتا ہے اور نہ ہو تو خطرناک ہے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ باوجود معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے دنیا کی نعمتیں پا رہا ہے تو یہ استدراج ہے یعنی اللہ کی طرف سے ڈیل ہے پھر حضور نے قرآن پاک کی آیا تلاوت فرمائی ترجمہ بس جب وہ بھول بیٹھے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی خوب نعمت اور ثروت عطا کی یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی تھی خوب اترانے اترا گئے اور مستی میں ان کا کفر بڑھ گیا تو ہم نے ان کو دفاتن پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے سورہ انعام رکو پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤمن کی مثال کھیتی کیسی ہے کہ ہوائیں اس کو ہمیشہ ادھر ادھر جکاتی رہتی ہیں اسی طرح مومن کو ہمیشہ تکالیف اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کیسی ہے کہ ہواؤں سے حرکت نہیں کرتا حتیٰ کہ ایک دم جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے مشکات بروایت بخاری و مسلم اور بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کفار کی فلاح کا سبب ڈھیل بھی ہے اور نیک اعمال کا کرنا بھی ہے بس کفار کا جو فرد یا جماعت نیک عمل کرے گی وہ فلاح میں ترقی کرتی رہے گی اور ان کی معمولی سیاحت پر یہاں گرفت نہیں ہوگی اور مسلمان معمولی سیاحت پر یہاں گرفت معمولی سیاحت پر یہاں گرفت ہے اس لیے جتنی بھی سیاحت مسلمانوں کے افراد اور ان کی اقوام میں ہوں گی اتنی ہی پریشانیاں تفکرات نکبتیں ذلتیں بڑھ ہی بڑھیں گی ان کے بچنے کی واحد صورت یہی ہے کہ معاشی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ ہیں حدیث میں آیا ہے کہ بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں اس کے نفس میں مال میں اولاد میں حتیٰ کہ وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جب حق تعالی شان ہوں کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا کو نمٹا دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ اس کے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے دنیا میں برائی کو روک لیتے ہیں تاکہ قیامت میں اس کو پورا فرمائیں البتہ کفار پر دنیا میں اعتبار مظالم کی کثرت سے ہوتا ہے یا فسق و فجور جب انتہا کو پہنچ جائے یا انبیاء کے ساتھ استحضاء اور مذاق میں تعدی کی گئی ہو کہ ان امور کے پائے جانے پر ڈیل نہیں ہوتی بلکہ عذاب عام منازل ہو جاتا ہے چنانچہ جتنی قوموں کے ہلاکت کے قصے قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ سب اس کے شاہد عادل ہیں اور جتنے واقعات تاریخ کے اوراق میں سلطنتوں کے زوال کے ہیں وہ سب اس کی کھلی شہادت دے رہے ہیں کہ جہاں اور جس قوم میں مظالم کی کثرت ہوئی مظلوم کی حمایت کا جوش اعلیٰ میں پیدا ہوا اسی لیے حق شان ہوں کا ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی بد دعا سنتا ہوں خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ عمرہ بزرا حکام غرض جو بھی اپنے ماتحتوں پر اپنے محکوموں پر مظالم کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی بربادی اور ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتے ہیں خواہ وہ قومی مظالم ہوں یا انفرادی ہوں رنگ لائے بغیر نہیں رہتے اور پھر جب خدائی انتقام کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو روتے پھرتے ہیں اس جگہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ گنجائش اور بات بھی تفصیل کی محتاج نہیں کہ سلطنتوں اور بڑی بڑی قوموں کا زوال و ہلاک سب اسی کی تفصیل ہے اور تاریخ کے اوراق اس پر ہیں مجھے اس جگہ صرف اس چیز پر متنبع کرنا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کی ترقی کے اسباب خالق اسباب نے علیحدہ علیحدہ پیدا فرمائے ہیں ہر بات میں یہ خیال کر لینا کہ جو چیز کفار کے لیے ترقی کا سبب ہے وہی مسلمانوں کے لیے ہے اور جو چیز ان کو ترقی میں نقصان دیتی ہے وہ مسلمانوں کو بھی مضر نہیں ہے دین سے بے خبری ہے کلام خدا اور کلام رسول سے ناواقفیت ہے خوب سمجھ لو کہ کفار کے لیے معاشی کی سزا کا اصل محل آخرت ہے اور کبھی کبھی بمصالح اس عالم میں بھی ہو جاتا ہے ہو جاتی ہیں اور ان کی جتنی خوبیاں ہیں جو وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ رب العالمین اور عادل بادشاہ کے یہاں سے ضرور ملتا ہے مگر اسی عالم میں ملتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ جب وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں تو پھر آخرت کے نیک ثمرات وہاں کیوں ملیں اور آخرت سے انکار کی سزا آخرت میں ملنا بھی چاہیے اسی لیے ارشاد ہے سورہ سجدہ ترجمہ اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے اس عذاب کو چکھو جس کو جٹلایا کرتے تھے قرآن شریف میں کثرت سے اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ احقاف رکوع دو ترجمہ اور جس روز کفار جہنم کے قریب لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں حاصل کر چکے اور ان سے نفع اٹھا چکے بس آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم کہ تم دنیا میں بے وجہ تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم فسق کیا کرتے تھے اور جو کچھ خوبیاں تھیں بھی ان کا بدلہ مل ہی چکا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفر قواتو علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الكریم دنیا کو مقصود نہ بنانے سے متعلق کچھ آیات و حادیث میں اجمالی طور پر چند آیات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں ان کی, ان کی تفسیر دیکھو ایک اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ سورہ بقرہ رکو دس ترجمہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کے منافع کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے دو فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق سورہ بقرہ رکو پینتیس ترجمہ بعض آدمی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے بس ان لوگوں کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تین زین الدین قفر الحیات الدنیا الذین آمنوا امین الدین آمن الدین تقوف واللہ اللہ من شاہ بغیر حساب سورہ بقرہ رکوع چھبیس ترجمہ کفار کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ یہ مسلمان قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجہ یعنی جنت میں ہوں گے اور محض فراغ معاش پر مغرور نہ ہونا چاہیے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب مرحمت کرتے ہیں یہ کمال اور مقبولیت کی دلیل نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل ہوں دنیا اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں جس کو محبوب نہیں رکھتے لیکن دین اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں بس جس شخص کو دین عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے چار قل دنیا الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا سورت نساء رکو یارہ ترجمہ آپ کہہ دیجیے کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص کے لیے جو متقی ہو اور تم پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا پانچ ام الحیات الدنیا اللہ لعب ولہ ولدار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون سورہ انعام رکو چار ترجمہ اور دنیاوی زندگی تو بجز لہو لعب کے کچھ بھی نہیں اور پیچھے آنے والا گھر بہتر چیز ہے متقیوں کے لیے کیا تم ایسی کھلی بات بھی سمجھتے نہیں چھ وزر الدین اتخذو لعبا الحیات الدنیا سورہ انعام ترجمہ اور ایسے لوگوں سے بالکل علیحدہ رہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ساتھ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ سورہ انفال ترجمہ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ جل شان آخرت کو چاہتے ہیں آٹھ بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل سورة توبہ ترجمہ کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے سو سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کے منافع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بہت تھوڑے ہیں نو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة هود ترجمة جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض دنیاوی زندگی کی منفعت اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت میں کچھ کمی نہیں کی جاتی بشرطے کہ کوئی معنی نہ ہو اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بج جہنم کے کچھ نہیں ہے اور انہوں نے جو کچھ اعمال کیے تھے وہ آخرت میں سب بیکار ثابت ہوں گے اور بے اثر ہوں گے وہ سب عمل جو وہ کرتے تھے دس الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع سورة رعد ركوع نمبر تين ترجمة ظاہری دولت و ثروت کو دیکھ کر دھوکھا نہ کھانا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے پھرتے ہیں اور دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت بجز معمولی انتفاع کے اور کچھ بھی نہیں ہے دس عجلنا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا سورة بني اسرائیل ترجمہ جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے میں دنیا کی نیت رکھتا ہے ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور سب کو نہیں بلکہ جس کو چاہیں گے عطا کریں گے پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے جس میں وہ بدحال اور راند ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنا چاہیے ویسے ہی کرتا ہے بشرطے کہ وہ مؤمن بھی ہو تو ان کی یہ سائی اور کوشش مقبول ہوگی یعنی سائی کے مقبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں نیت عمل عقیدہ آپ کے رب کی دنیاوی عطا سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی اور آپ کے رب کی دنیا عطا کسی سے بھی بند نہیں سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الكریم بارہ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى سورة طه ركوع رکو آٹھ ترجمہ ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن سے ہم نے کفار کی مختلف جماعتوں کو ان کی آزمائش کے لیے منتفع کر رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا اخروی عطیہ اس سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تیرہ افم متعناه حسن فہ الدنيا ثم الحیات دنیا يوم القيامة من المحبرین سورہ قصص سات ترجمہ کیا وہ شخص جس سے ہم نے ایک بہترین وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ اس کو ضرور پانے والا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ نفع دے رکھا ہے پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر لیے جاویں گے چودہ قال الدنيا الحیات ليت لنا مثل ما اوتیہ قارون ان لذو لدو عظيم وقال الذين العلم ويلكم ثواب الله خير لمن خیر وعمل صالحا ولا يلقاها الصابرون سور قصص رکو آٹھ ترجمہ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کاش ہم کو بھی وہ سامان ملتا جو قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم دین دیا گیا تھا وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ کے گھر کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ پورا پورا انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں پندرہ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ترجمہ یہ آخرت کا گھر اور اس کا ثواب ہم انہی لوگوں کو دیں گے جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں اور بہترین انجام متقی لوگوں ہی کا ہے سولہ ان وعد حق فلا الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور سورہ لقمان رکو چار سورہ فاتر رکو ایک ترجمہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے بس تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے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 آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اگر بعض فرقے ان میں سے ایمان رکھتے بھی ہیں تو ایمان بالآخرت کے معتبر ہونے کی شرائط پوری نہیں کرتے اس لیے حق تعالی شان ہوں کہ یہاں سے بھی ان کی جو کچھ ملتا ہے وہ اسی دنیا میں ملتا ہے جو نیک اعمال وہ کرتے ہیں ان کا ثمرہ اسی دنیا میں پاتے ہیں حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے کسی نے سورہ حود والی آیت منکان یرید الحیات دنیا کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اعمال کا بدلہ صحت جسمانی سے اور اعلی اولاد میں مسرتوں سے پورا کر دیا جاتا ہے اور اس کا عموم بھی سورہ بر اسرائیل والی آیت منکان یرید العاجلہ کے ساتھ مقید ہے یہ دونوں آیتیں اوپر گزر چکی ہیں بنو اسرائیل والی آیت کے ساتھ مقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں کسی کا کوئی جبر نہیں حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی سورہ کی آیت کی یہی تفسیر منقول ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے حضرت قطعہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تصویر میں یہی منقول ہے کہ اللہ جل ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں پہنچنے تک کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی اور مومن کے لیے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور ایمان کی وجہ سے اس کا ثواب آخرت میں بھی ملے گا حضرت مجاہد رحم اللہ سے بھی یہی معقول ہے کہ کفار کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے حضرت میمون ابن مہران رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے اپنے اعمال کو دیکھ لے اس لیے کہ وہ اپنے اعمال ہی پر پہنچنے والا ہے یعنی جس درجے کا عمل ہوتا ہے ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کوئی مومن ہو یا کافر ہو جو بھی عمل صالح کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے لیکن مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے اور کافر کے لیے صرف دنیا ہی میں ملتا ہے حضرت محمد ابن کاف سے سورہ زلزلہ کی آیت و عمل مثقال ال مصع الرطین ومن رحیرا مثقال عمل مصعین شر رہی بس جو شخص ایک ذرے کی برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرے کی برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کافر ایک ذرے کی بقدر بھی کوئی خیر کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ضرور پاتا ہے اپنی جان میں مال میں آل میں اولاد میں یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی ایسی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ نہ مل گیا ہو اور مومن ایک ذرے کی بقدر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا عذاب دنیا میں بسا اوقات پا لیتا ہے اپنی جان میں آل میں اولاد میں حتیٰ کہ وہ دنیا سے بسا اوقات ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کو کوئی اس کی کوئی بھی برائی باقی نہیں رہتی اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری اس امت مرحوم میری اس مرحوم امت پر آخرت میں زیادہ عذاب نہیں ہے اس پر عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں قتل ہونا ہے مصائب دوسری حدیث میں ہے میری اس امت مرحوم امت سے آخرت کا مستقل عذاب اٹھا لیا گیا اس پر آپس کا عذاب ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پہنچے ایک اور حدیث میں ہے کہ میری امت کا عذاب دنیا میں ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں کر رکھا ہے سبحانك اللهم وبحمدك لا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله رسكريم مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور بلاؤں سے بچنے کا واحد علاج ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اس کے گناہوں کا بہت سا بدلہ دنیا میں ہے اور یہ رحمت ہے اگر ایسا نہ ہو یعنی باوجود گناہوں کی کثرت کے مصائب میں ابتلا نہ ہو تو زیادہ اندیشناک ہے لہٰذا اس امت کے یعنی محمدی امت کے مرحوم امت کے مصائب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور ذلتوں کے ہٹنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچنا اور جو اتفاق صادر ہو جائیں ان پر رونا ہے استغفار کرنا ہے توبہ کرنا ہے اس کے سوا کوئی علاج نہیں قطعا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کرتا رہے ہاں کافر بن کر جتنے گناہوں کے ساتھ ترقی کرے ممکن ہے کہ کفر کی حالت میں سینکڑوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بلائیاں کرے گا دنیا میں فلاح و ترقی پائے گا حضرت سلیمان ابن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد سے رحمی کرتے تھے عہد کو پورا کرنے کا بھی اہتمام تھا مہمان کا اعزاز و اکرام بھی بہت کرتے تھے کیا ان امور سے ان کو کوئی نفع پہنچے گا حضور نے دریا فرمایا کیا وہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے انہوں نے عرض کیا جی ہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو نفع نہیں دے گا البتہ ان کی اولاد کو نافع ہوگا تم لوگ نہ رسوا ہوگے نہ ذلیل ہوگے نہ فقیر در منصور اسے اشکال بھی رفع ہو گیا کہ ہم بعض کافروں کو خوشحال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال حسنہ قابل نہیں پاتے تو حدیث بالا کی بنا پر غالباً ان کے والدین کے اعمال حسنہ کا یہ ثمرہ ہے جس کو وہ پا رہے ہیں غرض نصوص بہت کثرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے اصول ترقی مشترک نہیں ہے بلکہ بعض مشترک ہیں اور بعض جدا جدا ہیں مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے بالخصوص معاشی سے بچنا ہے کہ جس قدر بھی معاشی میں ابتلا ہوگا اتنا ہی دنیا میں مصائب کا سامنا ہوگا یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے معاشی کفار سے بھی سرزد ہوتے ہیں اور وہ ترقی کر جاتے ہیں ان کے لیے یہ معاشی مصائب کا سبب بنتے نہیں نہیں بنتے اس وجہ سے ان سے بے خطرہ ہو جانا اپنے کو زیادہ مصائب میں پھنسانا اور مبتلا کرنا ہے اور اگر مصائب نہ ہو تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ استدراج ہے جس کا انتظام فوری اور دفعی ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور فلاح کی امید رکھنا اپنے کو اس سے دور کرنا ہے اور کفار کے حصف کرنا ان کے قدم بقدم چلنا علاوہ بغیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے کافر سردار کا سر کاٹ کر لانے پر صدیق اکبر کی سخت نکیر فارس اور روم کا فوجی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مغلوب جماعت کے سرداروں کا سر کاٹ کر تفاخر شہرت پسندی اور مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا خلافت صدقیہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس سے خیال سے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ایک شامی سردار کا سر کاٹ کر حضرت عامر کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا حضرت اقبا نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین وہ لوگ بھی یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا فارس و روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا میرے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہ لایا جائے ہم لوگوں کو اتباع کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کافی ہے اگر شیخ نے بعض نصوص کی بنا پر اس کی اجازت دی ہے مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے موافق نہ تھی اس لیے منع فرما دیا اور اقبا کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ فارس و روم کے فعل سے استطلال کیوں کیا ملک شام کے سفر میں حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کی تنبیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ گارا پانی آ گیا آپ اونٹ پر سے اتر لیے موزے نکال کر شانے پر رکھ لیے اور اس میں گھس کر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی وہ ساتھ ساتھ تھا حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے یہ ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی ذلت کی چیز سمجھتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں آپ نے ان کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تمہیں عبرت انگیز سزا دے ہم لوگ ذلیل تھے حقیر تھے اللہ جل شاہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی بس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شاہ ہم کو ذلیل کر دیں گے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عزت اور ذلت کا مدار حقیقتا مسلمان کے لیے اصل عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت بھی ہوئی تو کیا اور کے دن کی شعر لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے اس کے تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں مقاصد حسنہ میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے نقل کیا گیا ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہ عزت کی راہ زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا اور اس کی مرضیات عمل ہے اس کے سوا کچھ نہیں اگر عزت ہے تو یہی ہے منفعت ہے تو یہی ہے منفعت ہے تو یہی ہے حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت اری کی فلاح و ترقی کے اسباب و خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں دوسروں کا پس خوردہ کھانے کے در پہ رہتے ہیں کیا یہ چیز انتہائی بغیرتی اور اللہ اور اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت اور مغارت کی نہیں ہے کیا اس کی مثال اس بیمار کسی نہیں جس کے گھر میں ایک مرجع الخلائق حکیم ایک حاضر ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی اناری طبیب سے علاج کرائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تورات لایا ہوں اور یہ کہہ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور چہرہ انور متغیر ہو گیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رشاد فرمایا تجھے موت آ جائے دیکھتا نہیں کہ چہرہ انور پر غصے کے آثار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پڑھنے میں مشغول تھے دفعتاً حضور کے چہرے کو دیکھا تو ڈر گئے اور بار بار کہنا شروع کیا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے ہم لوگ اللہ کو رب ماننے پر راضی اور خوش ہیں نیز اسلام کو اپنا مذہب بنانے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میرا اتباع کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بالکل ظاہر تھی کہ جب تک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے رشادات پر پوری نظر اور مہارت نہ ہو اس وقت تک کسی ایسی کتاب کا دیکھنا جس میں حق اور باطل مخلوط ہو اپنے دین کو خراب کرنا کرنا ہے اس لیے کہ جو شخص دین میں کامل مہارت رکھتا ہے ہر بات میں حق اور نہ حق فوراً پہچان سکتا ہے اس کے لیے تو مذائقہ نہیں کہ کسی چیز کو دیکھے لیکن جس کو دینی علوم میں پوری مہارت نہ ہو اس کے متعلق قوی اندیشہ ہے کہ اپنی قلت علم کی وجہ سے کسی ناحق بات کو حق سمجھ جائے اور گمراہی میں پھنس جائے چونکہ تورات میں ایسے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو چکے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ مبادہ دین میں خلط واقع ہو اس لیے ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ علم دین ہے بس غور سے دیکھو کہ اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو مشکات اسی وجہ سے مشائق اور اکابر ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت سے اور تقریر سننے اور تحریر دیکھنے سے منع کرتے ہیں جن کی دینی حالت خراب ہو تاکہ بے دینی کے زہریلے اثرات سے حفاظت رہے قول کو دیکھو قائل کو نہ دیکھو کا مطلب عام طور سے مقولہ مشہور ہے عند الى ما قال ولا تنظر الى من قال یہ دیکھو کہ کیا کہا یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا یہ صحیح ہے اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنانچہ مختلف الفاظ سے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ہاتھ لگے لے لے لیکن یہ اسی وقت ہے جب سننے والے کو کھڑے کھوٹے کی تمیز حاصل ہو چکی ہو وہ دین کے اصول سے اور بات کے جانچنے کے قواعد سے اتنا واقف ہو چکا ہو کہ کیا کہا کو معلوم کر سکے وہ یہ سمجھ سکے کہ فلاں بات دین کے موافق ہے فلاں چیز دین کے خلاف ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے فقہ اور سلف صالحین کے خلاف ہے مگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو اس وقت تک ہر قسم کی تقریر و تحریر سے تأثر پیدا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج کل صبح کو ایک اثر ہوتا ہے شام کو دوسرا رنگ جم جاتا ہے ایک شخص آتا ہے وہ ایک لچھے دار تقریر کر کے تمام مجمع سے ایک بات پر ہاتھ اٹھوا لیتا ہے دوسرا آتا ہے وہ اس کے خلاف اور زور تقریر کر کے اس کے خلاف ہاتھ اٹھوا لیتا ہے الغرض مسلمان کے لیے صلاح و فلاح صرف اتباع مذہب اس و رسول اور صرف صالحین کے طریقے طریقے میں منحصر ہے یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے یہی دنیا میں ترقیات کا سبب ہے اسی پر عمل کر کے پہلے لوگ ہار پہلے لوگ بام ترقی پر پہنچے تھے جن کے احوال و حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور کوئی تاریخ سے واقف شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا اس کے خلاف میں مسلمان کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے آخرت کا خسارہ ہے دنیا کا نقصان ہے تجویزیں جتنی چاہے کر لی جائیں ریزولیشن جتنے چاہے پاس کر لیے جائیں اخبارات کے مقالے جتنے چاہے لکھ لیے جائیں اور مزے لے کر ان کو پڑھ لیا جائے سب بے سود ہے بے کار ہے مسلمان کی ترقی و فلاح کا واحد راستہ معاشی سے پرہیز اور اسلامیات کا اہتمام ہے اور اس کے سوا دوسرا راستہ منزل مقصود کی طرف ہے ہی نہیں سبحان اک لا اشد اللہ الہ استغفرك تصغفر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم دین کے اہتمام میں اسلاف کے حالات اور غیبی مددوں کے بعض واقعات یہاں ایک اور چیز بھی غور کرتے چلو آج اسلام کو مسخ کر دیا جائے اس کے سارے احکام کو مولویانہ اسلام راہبانہ مذہب ملانہ تنگ نظری کہہ دیا جائے مگر جن اسلاف نے ہزاروں قلعے فتح کیے تھے لاکھوں کروڑوں آبادیوں کو مسلمان کر کے اسلام کی حکومت وہاں قائم کی تھی وہ اسی مولویانہ اسلام کے حامل تھے اور ملاؤں سے ملانوں سے زیادہ تنگ نظر تھے وہاں دین سے ایک آنچ ہٹنا بھی ہلاکت شمار کیا جاتا تھا وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قتال کیا جاتا تھا وہاں شراب کو حلال سمجھ کر پینے پر قتل کیا جاتا تھا اور حرام سمجھنے کے باوجود پینے پر کوڑے لگائے جاتے تھے وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نماز کو ایسا منافق چھوڑ سکتا ہے جس کا نفاق بالکل واضح ہو یعنی عام منافقین کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑ سکیں وہاں جب کوئی اہم مشکل اور گھبراہٹ کی بات پیش آتی تھی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کیا جاتا تھا حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک وہ تھم نہ جاتی متعدد صحابہ نے مختلف عنوانات سے حضور کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور ایک صحابی نے حضور سے نقل کیا ہے کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی کثرت سے یہی معمول نقل کیا گیا ہے کچھ تفصیل دیکھنا ہو تو میرے رسالہ فضائل نماز میں دیکھو وہ لوگ نماز میں تیر کھاتے رہتے تھے اور نماز کی لذت کی وجہ سے اس کو توڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اذان سنتے ہی دکانوں کو چھوڑ کر نمازوں کو چلا جانا ان کا عام معمول تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی سلطنت کے حکام گورنروں کے پاس اعلان بھیج دیا تھا کہ سب سے زیادہ محتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے وہ دین کے بقیہ اجزاء کی بھی حفاظت کر سکتا ہے جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے باقی امور کو زیادہ برباد کر دے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرتدین کے ساتھ جہاد کے لیے جب حضرت خالد کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تو ان کو وصیت فرمائی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز زکوٰۃ روزہ حج جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اس سے قتال کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب رتبہ ابن غزوان کو فارس کی ایک لڑائی پر امیر لشکر بنا کر بھیجا تو وصیت فرمائی جتنا ممکن ہو تقوی کا اہتمام رکھنا فیصلے میں انصاف کا اہتمام رکھنا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجنادین میں رومیوں سے مشہور و معروف زبردست لڑائی ہوئی ہے رومیوں کے سپا سلار نے ایک عربی شخص کو جاسوس بنا کر مسلمانوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا اور اس سے کہا کہ ایک شب و روز ان کے لشکر میں رہے اور غور سے پورے حالات کا مطالعہ کر کے آئے وہ چونکہ عربی تھا اس لیے لیے ان میں بے تکلف رہا اور واپس جا کر اس نے جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے یہ لوگ رات میں راہب ہیں دن میں شہ سوار یعنی رات بر خدا کے سامنے ناک رگڑتے ہیں دن بھر گوڑی گھوڑے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کر لے تو حق کی حمایت میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں اگر زنا کرے تو اس کو بھی سنسار کر دیں یہ جو کچھ اس جاسوس نے کہا بالکل صحیح کہا تھا حدیث کی کتابوں میں بکثرت یہ قصہ وارد ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی اونچے طبقے کی شمار ہوتی تھی لوگوں نے چاہا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی طرح سفارش کی جائے مگر کسی کی جرأت اور ہمت نہ ہوتی تھی حضور کے متبنہ حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اس کے لیے تجویز کیا کہ حضور ان سے محبت فرماتے تھے انہوں نے سفارش فرمائی تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو اس کے بعد حضور نے واضح فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تھا تو تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی معمولی درجے کا آدمی کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چوری کر لیتی آد اللہ منہ تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا حدیث کی کتابوں میں اور بھی اس نوع کے قصے مذکور ہے یہی چیز تھی جسے کفار کے قلوب مسلمانوں سے مرعوب ہوتے تھے چنانچہ اس رومی سپاہ سرارہ نے اس جاسوس کی بات سن کر کہا اگر تو نے مجھ سے ان کا حال سچ بیان کیا ہے تو زمین میں دفن ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ زمین کے اوپر ان سے مقابلہ کیا جائے مسلمانوں کے یہاں ایک رومی قید تھا جو اتفاق سے موقع پر چھوٹ کر بھاگ گیا ہرقل نے اس سے مسلمانوں کے حالات دریافت کیے اور کہا ایسے پورے حالات بیان کر کے ان کا منظر میرے سامنے ہو اس نے بھی اسی قسم کے حالات بیان کیے کہ یہ لوگ رات کو راہب ہیں دن کو سوار ذمیوں سے یعنی وہ کافر جو ان کی رعیت میں ہیں بھی بغیر قیمت کوئی چیز نہیں لیتے ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں رقل نے کہا اگر یہ حالت سچی ہے تو وہ اس جگہ کے مالک بن کر رہیں گے سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول انطاقیہ کی لڑائی میں یزید ابن ابی سفیان نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لڑائی کے حالات کے متعلق لکھا جس کا شروع یہ تھا ہم دو سلاد کے بعد عرض ہے کہ حرق الروم کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگ اس کی طرف چل دیے تو حق تعالی شاہ نے اس کے دل میں کچھ ایسا روب ڈالا کہ وہ مقابلے سے ہٹ گیا اور انتاقیہ پہنچ گیا حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا خط آیا جس سے ہرقل کے مرعوب ہونے کا حال معلوم ہوا بے شک حق تعالی شاہ نے اس وقت بھی جب کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے ساتھ مدد فرمائی ہے اور اپنے فرشتوں سے مدد کی ہے اور یہی وہ دین ہے جس کی طرف لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ جل شاہ رعب کے ساتھ ہماری مدد کرتے ہیں رقل کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمان اس کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے جس کی اطلاع حضرت العاص العاص رضی اللہ رضی اللہ عن کے نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عن کو دی اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم مسلمان قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے البتہ معاشی میں مبتلا ہونے پر باوجود کثیر تعداد کے بھی مغلوب ہو سکتے ہو اس لیے اس سے پرہیز کرتے رہنا یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ بحر و بر شجر حجر چرند و پرند سب ہی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی تاریخ تاریخیں ان واقعات سے پر ہیں تفصیلات کے لیے بڑے دفتروں کی ضرورت ہے افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاونی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موزی جانور بکثرت تھے حضرت عقبہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا اے زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندوں ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہیں اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور موزی جانوروں میں سرعت سے دوڑی گئی دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیا حضرت رضی اللہ عنہ رومیوں کی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقع پر راستہ بھول گئے اتفاق سے ایک شعر سامنے آ گیا انہوں نے اس شعر سے فرمایا میں حضور کا غلام ہوں مجھے یہ صورت پیش آ گئی وہ شعر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا جہاں کہیں کوئی خطرہ کی بات پیش آتی وہ دوڑ کر اس طرف جاتا اور اس سے نبڑ کر پھر ان کے پاس آ جاتا اور اسی طرح دم ہلاتا ہوا ساتھ ہو لیتا حتیٰ کہ لشکر تکوں کو پہنچا کر واپس چلا گیا مشکہ فارس کی لڑائی میں جب مدائن پر حملہ ہونے والا تھا تو راستے میں دجلا پڑتا تھا کفار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹا لیں کہ مسلمان ان پر کو نہ آ سکیں برسات کا موسم اور سمندر میں تغیانی امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ مسلمان سمندر میں گھوڑے ڈال دیں وہ دو آد دو آدمی ساتھ چل ساتھ ساتھ چل چل رہے تھے سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے امیر لشکر حضرت سعد کے ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت سعد بار بار فرما رہے تھے خدا کی قسم اللہ جل شان ہو اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا اور دشمنوں کو مغلوب کرے گا جب تک کہ لشکر میں ظلم یا زنا نہ ہو اور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہو جائیں اشاع مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے علا حضر امیر رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا ایک ایسے جنگل پر گزر ہوا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا لوگ پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے حضرت گھوڑے سے اترے دو نماز پڑھی اس کے کے بعد دعا کی جس الفاظ یہ ہیں اے اے اے اے حلم والے والے والے والے علم برتری بڑائی ہمیں پانی عطا فرما ایک نہایت معمولی سا بادل اٹھا اور فوراً برسا اور اس زور سے کہ سب لوگوں نے خود پیا برتنوں کو بھر لیا سواریوں کو پلایا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ مرتدین کی جماعت نے دار بن میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پہنچنے کے لیے سمندر کو عبور کرنا پڑتا تھا مرتدین نے کشتیاں بھی جلا دی تھی کہ مسلمانوں کا تعاقب نہ کر حضرت اعلیٰ سمندر کے کنارے پر پہنچے دو رکت نماز پڑھی اور دعا کی اے حلیم اے علیم اے علی اے عظیم ہمیں پار کر دے یہ دعا کی اور گھوڑے کی باغ پکڑ کر سمندر میں کود پڑے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے خدا کی قسم نہ قدم بیگا نہ موزے بیگے نہ گھوڑوں کے سم بیگے اور چار ہزار کا لشکر تھا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پانی اس قدر کم ہو گیا تھا کہ گھوڑے اور اونٹوں کے صرف پاؤں بھیگے تھے کیا بعید ہے کہ جب چار ہزار کا لشکر تھا اس میں سے بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ جیسے جیسوں کے موزے بھی نہ بیگے ہوں اسی قصے کی طرف عفیف المنظر نے جو خود اس لڑائی میں شریک تھے دو شعر میں اشارہ کیا جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے سمندر کو متع کر دیا اور کفار پر کتنی سخت مصیبت نازل کی ہم نے اس پاک ذات کو پکارا جس نے بنو اسرائیل کے واسطے سمندر کو ساکن کر دیا تھا اس نے ہمارے ساتھ بنو اسرائیل سے بھی زیادہ اعانت کا معاملہ فرمایا سمندر اور دریاؤں پر پیدل اور سواریوں پر گزرنے کے واقعات کثرت سے ہیں مگر عزیز من یہ قصے لطف سے پڑھنے کے نہیں ہیں اپنی بدحالی اور بدعمالی پر رونے کے ہیں حضور نے ہمیں اپنے پاک ارشادات میں ایک ایک چیز بتا دی بلائی کے راستے اور برائی کے راستے علاحدہ علیحدہ کر دیا اسلاف نے ان پر عمل کیا اور کامیاب ہوئے ہم نے نہ حضور کے ارشادات کی قدر کی نہ ان بزرگوں کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کی نہ اللہ جلال جلالہ کا خوف کیا نہ اس کے پاک رسول کی پیروی کی لیکن جو آرزویں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ جو وہ جو بو کر گیہوں کاٹنے کی ہیں جنہوں نے گیہوں بوئے تھے انہوں نے کاٹے بھی وہی تھے اسلام اسلامی تاریخ اٹھاؤ اور ایک ایک مارک کو غور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو لشکروں کو روانگی کے وقت کیا کیا نسائیں ہوتی تھیں اور پھر وہ حضرات اس پر کیسی پابندی کرتے تھے سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول الكریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو نصیحت عراق کی لڑائی میں جس کا مختصر حال میں حکایات صحابہ باب ہفتم کے چہر پر لکھ چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر لشکر حضرت سعد کو جو نصیحت فرمائی ہے اس کا ایک ایک لفظ غور سے کے قابل ہے چند الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں فرماتے ہیں اس پر غرور نہ کرنا کہ تم رسول تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور حضور کا صحابی کہا جاتا ہے اللہ جل شاہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو بلائی سے مٹاتے ہیں اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس سے صرف بندگی کا معاملہ ہے اس کے اس کے یہاں شریف رزیل سب برابر ہیں اس کے انعامات اس کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں حضور کی پوری زندگی نبوت کے بعد سے و سال تک جو تم نے دیکھی ہے اس کو پیش نظر رکھنا اور اس کو مضبوط پکڑنا یہ میری خاص نصیحت ہے اس کو اگر تم نہ تم نے نہ مانا تو عمل ضائع ہو جائے گا اور نقصان اٹھاؤ گے تم ایک بہت سخت اور دشوار کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو جس کی ذمہ داریوں سے خلاصی بجز اتباع حق کے اور کسی صورت میں نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بنانا اللہ کا خوف اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو چیزوں میں مجتمع ہے اس کی اطاعت میں اور گناہ سے احتراز میں اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی ہے وہ دنیا سے بوز اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی ہے فقط اشاع آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے متعلق روایات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا آخرت کو نقصان پہنچائے گا اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا بس تم لوگ ایسی چیز کو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت کو ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے یعنی دنیا پر مشکل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کلیے کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلے میں برداشت کرنے کو تیار ہو جائے تو صورتاً دنیا کا نقصان ہوتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا کہ جتنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا حضور کا ارشاد ہے جس شخص کا ارادہ اور اہتمام و عمل آخرت کی طلب کا ہوتا ہے اللہ جل شان اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اس کے منتشر امور کو مجتمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہنچتی ہے اور جس شخص کی نیت دنیا طلبی کی ہوتی ہے فقر اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے کاموں میں انتشار اور تشدد رہتا ہے اور مقدر سے زیادہ تو ملتا ہی نہیں مشکات چنانچہ صحابہ کرام اور ان کے بعد اولیاء اللہ کے قصے حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا کس قدر ذلیل ہو کر ان کے پاس آتی تھی اور آتی ہے اور کیوں نہ آئے جب دنیا کی ہر چیز انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ایک مختصر جماعت کا امیر لشکر عاصم بن عمرو کو بنا کر میسان ایک جگہ کا نام ہے فتح کرنے کے لیے بھیجا عاصم بن عمرو وہاں پہنچے تو اتفاق کے مسلمانوں کے پاس خورد نوش کا سامان نہیں رہا نہ کہیں سے دستیاب ہوا اہل فارس کا ایک شخص خود جو خود چرواہا تھا ایک بن کے کنارے پر ملا اس سے دریافت کیا کہ کہیں دودھ اور بار برداری کے جانور مل سکیں گے اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے خبر نہیں ہے لیکن بن کے اندر سے ایک بیل نے بیل نے آواز دی کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہم یہاں موجود ہیں اس آواز پر عاصم بن میں گئے اور ان کو پکڑ لائے اور لشکر پر تقسیم کیا بعض مرخی نے لکھا ہے یہ قصہ قادسیہ میں حضرت سعد کے ساتھ پیش آیا تھا اور اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ دونوں جگہ پیش آیا ہو حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس قصے کا ذکر تذکرہ تذکرہ کی آیا تو اس کو اس پر تعجب ہوا اس نے ایسے حضرات کو بلا بلا کر جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تصدیق کی ان لوگوں نے بیل کی آواز کا خود سننا بیان کیا حجاج نے کہا کہ لوگ اس واقعے کے متعلق کیا خیال کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ لوگ اس واقعے سے اس پر استدلال کرتے تھے کہ حق تعلی ہوں مسلمانوں سے راضی ہیں اور فتوحات ان کے ہم رکاب ہیں حجاج نے کہا یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لشکر کے سارے ہی افراد متقی پرہیزگار ہوں لوگوں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کے دلوں میں کیا بات تھی لیکن ظاہر میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ کہ دنیا کے بارے میں ان سے زیادہ زاہد اور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا کوئی شخص ان میں بزدل یا خیانت کرنے والا یا بدعہدی کرنے والا نہ تھا اس قصے میں جانوروں کا بولنا یا اللہ والوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا دونوں باتیں کچھ مستباد نہیں ہیں صحیح حدیثوں میں جانوروں کا بولنا ثابت ہے بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک شخص ایک گائے لیے جا رہا تھا وہ چلتے چلتے تھک گیا اس پر سوار ہو گیا وہ گائے بولی کہ ہم اس لیے اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہم کھیتی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لوگوں کو اس کے بولنے پر بڑا تعجب تھا حضور نے فرمایا میرا اور ابو بکر کا تو پر ایمان ہے ایک مرتبہ ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے ایک بھیڑیے نے ایک بکری اٹھا لی ان صاحب نے شور و شغب کیا تو اس بھیڑیے نے کہا درندوں کے دن یعنی قیامت کے قریب کون ان بکریوں کی حفاظت کرے گا لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیڑیا کلام کرتا ہے حضور نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میرا اور ابو بکر اور عمر کا اس پر ایمان ہے مشکات شیخین معجزات کی کتابوں میں متعدد واقعات اس نوع کے ذکر کیے گئے ہیں کہ جانوروں نے حضور کی نبوت کی شہادت دی لوگوں کو ایمان نہ لانے پر تعان کیا دیکھنا چاہو تو شفا قاضی ایاز میں بھی چند واقعات ذکر کیے ہیں اس قصے کا دوسرا جز کہ جانوروں نے اپنے آپ کو پیش کیا بھی ظاہر ہے کیونکہ جب یہ جماعت اللہ کے نام پر شہید ہونے کو اس کی رضا اور رغبت کے ساتھ ہر وقت تیار اور مستعد تھی تو کما تدین تدان جیسا تم معاملہ کرو گے ویسا کیا جائے گا فارسی شہر یعنی خدا کی اطاعت کر دنیا کی ہر چیز تیری اطاعت کرے گی ان حضرات کے شوق شہادت کے واقعات سے تو تاریخ بری ہوئی ہے نمونے کے طور پر چند قصے حکایت صحابہ مل صحابہ میں لکھ چکا ہوں دل چاہے تو دیکھ لو حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ کی قربانی کی تھی جب حضور قربانی فرما رہے تھے تو پانچ چھ اونٹ اکٹھے امڈے امڈے ہوئے آتے تھے کہ پہلے کون قربان ہو ابو داود شریف میں یہ قصہ مذکور ہے اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی حکام بے بس حکام جن کے قبضے میں کچھ نہیں ہے وہ اپنے فرما برداروں کی ہر طرح حمایت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اپنے مطیعوں کی حمایت کیوں نہ کرے گا اور قرآن شریف کا وعدہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم سورہ محمد ترجمہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ جل ہو تمہاری مدد کرے گا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده سورہ آل عمران اگر اللہ جل شان ہوں تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر ان کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمٰن ونسلم علی رسول کریم طاعت پر مدد کے وعدے اور گمنڈ پر نقصانات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اطاعت رسول ان کی طبیعت بن گئی تھی کامیابی ان کے ساتھ تھی ہر نوع کی مدد ان کی رفیق تھی اور جہاں کہیں کسی قسم کی لغزش ہوئی وہاں مشقتیں دقتیں اٹھانا پڑیں جنگ احد کا قصہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر متعین فرما کر حکم دے دیا تھا کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب تم اس جگہ سے نہ ہٹنا مسلمان غالب ہوتے جا رہے تھے اور جب کافی غلبہ ہو گیا تو اس جماعت کے بہت سے افراد نے یہ سمجھ کر کہ اب تو غلبہ بالکل ہی حاصل ہو گیا ہے بھاگنے والے کفار کا تعاقب کیا اس جماعت کے امیر نے کہا بھی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم غالب بھی ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا مگر جماعت نے غلط فہمی سے اس حکم کو یہ سمجھا کہ معمولی غلبہ مراد ہے اور اب بالکل لیا غلبہ ہو چکا ہے اس لیے اس جگہ سے ہٹ گئے اور خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سپہ سلار تھے اسی جگہ سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا کتب حدیث و تاریخ میں قصہ مشہور ہے حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی کثرت اور کفار کی قلت کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو کچھ غرور پیدا ہوا جس کی وجہ سے سخت پریشانی اور دقت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اللہ جل جلالہ نے متوجہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم وليتم مدبرين سورة توبة ركوع چار ترجمة تمہاری اللہ جل شاہ نے بہت سے موقعوں میں مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی جبکہ تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے غرور ہو گیا تھا بس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی تم کو ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے مرتدین کی لڑائی میں اول طلحہ القذاب سے مارکا ہوا جس میں بہت سے لوگ بھاگ گئے کچھ مارے گئے خود طلحہ بھی بھاگ گیا اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اس کے بعد مسلمہ کی جماعت سے لڑائی ہوئی اور جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا اور ہزاروں آدمی اس کی جماعت کے قتل ہوئے اور مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی خالد مرید رضی اللہ عنہ ان معرکوں کے سپا سلار تھے فرماتے ہیں ترجمہ جب ہم طلحہ کذاب سے فارغ ہو گئے اور اس کی شوکت کچھ زیادہ نہ تھی تو میری زبان سے ایک کلمہ نکل نکل گیا اور مصیبت گویائے کے ساتھ وابستہ ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ بنی حنیفہ ہی ہے کیا چیز یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے لوگوں سے ہم نبٹ چکے ہیں یعنی طلحہ کی جماعت مگر جب ہم اس کی جماعت سے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے طلوع آفتاب سے لے کر عصر کے وقت تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ خود اقرار فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکل گیا تھا جس کی وجہ سے اتنے سخت مقابلے کی نوبت آئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم صحابہ کرام کی تحریرات اور خطبات میں ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور اس کی چند مثالیں اسی وجہ سے یہ حضرات خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم ذرا ذرا سی چیز کی نگرانی اور اس پر تمبی فرماتے تھے یرموک پر جب حملہ ہو رہا تھا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ عراق کی لڑائی میں مشغول تھے یرموک کے یرموک کی لشکر کی مدد کے واسطے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ نے ان کو خط لکھا اور تحریر فرمایا کہ عراق پر اپنا جانشی مقرر کر کے فوراً یرموک پہنچو اس خط میں ان کی تعریف فرمائی تھی اور کامیابیوں پر مبارکباد دی تھی اور یہ لفظ بھی لکھا تھا تمہارے اندر عجب غرور ہرگز پیدا نہ ہو کہ اس سے نقصان اٹھاؤ گے اور ذلیل ہوگے اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرنا اللہ ہی کا احسان ہے اور وہی بدلے بدلے کا مالک ہے ان حضرات کے خطبات میں تحریرات میں ذرا ذرا سے امور پر استمبی ان کا اہتمام ہوتا تھا اور معاشی پر زبردست گرفت ہوتی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جس قدر کارنامے مشہور معروف ہیں دوست دشمن مسلمان کافر سب ہی واقف ہیں خلافت صدیقیہ میں ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکر کی امارت سے ان کو معزول کرنے پر بہت مصر ہوئے مگر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں فرمایا خلافت فاروقی میں ایک واقعہ کی بنا پر کہ ایک شاعر کو بہت سا انعام دے دیا تھا حضرت خالد کی مشکیں بند ہوا کر بلوایا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو قرب و جوار کی فوجوں کے سپا سلاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنے قائم مقام کسی کو بنا کر مجھ سے جابیہ میں ایک جگہ کا نام ہے آ کر ملیں یہ سب عمرہ جابیہ پہنچے جب سے اول یزید ابن ابی سفیان سے پھر حضرت ابو عبیدہ سے پھر حضرت خالد سے ملاقات ہوئی یہ حضرات کچھ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر سواری سے اترے اور پتھر اٹھا اٹھا کر ان حضرات کو مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ کس قدر جلدی تم اپنے پرانے خیالات سے ہٹ گئے کہ اس حیات میں مجھ سے ملنے آئے ہو ابھی دو ہی برس سے تو تم کو پیٹ بھر کر ملنے لگی ہے جس پر یہ حالت ہو گئی ہے اگر دو سو برس کی عمارت کے بعد بھی اس حیات کو اختیار کرتے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو امیر بتاتا بناتا انہوں نے معذرت کی اور عرض کیا کہ ہم ہتھیار لگائے ہوئے ہیں یہ کپڑا اوپر پہن لیا تھا ریشمی لباس کی فقی بحث علیحدہ ہے بعض انواع اس کی جائز ہے میسان جب فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان ابن عدی کو وہاں کا حاکم بنا دیا انہوں نے اپنی بیوی کو بھی وہاں لے جانا چاہا مگر وہ نہیں گئی تو انہوں نے بیوی کو ایک خط لکھا جس میں وہاں کی راحتیں اور لطف اشعار میں لکھا جن میں شراب اور اس کے خوش نما گلاسوں کے دور چلنے کا بھی ذکر شاعرانہ انداز میں کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی ان کو خط لکھا جس میں بسم اللہ کے بعد اول سور غافر کی پہلی آیت لکھی اس کے بعد تحریر فرمایا مجھے تمہارا فلاں شعر پہنچا میں نے تمہیں معذول کر دیا وہ حاضر ہوئے اور قسم کھائی کہ میں نے شراب نہیں پی وہ مہاسیہ انعانہ طور پر لکھ دیا تھا ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ یہی حسن زن ہے مگر میں تمہیں کسی جگہ کا حاکم کبھی نہیں بنانے کا یہ سخت گیری اور تنگ نظری تھی ان حضرات اکابر کی تاریخ اور کتب حدیث میں ہزاروں واقعات اس رنگ کے پاؤ گے یہی دارین کی ترقیات یہی دارین کی ترقیات کا واحد سبب تھا اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی وہاں نقصان بھی پہنچا جس کی نظیریں ابھی پڑ چکے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جتنا اونچا طبقہ یا فرتا اتنی ہی معمولی لغزش پر اللہ جل شانہ کی طرف سے تمبی ہوئی اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے حسنات الابرار سیئات المقربین سورہ عبسہ میں اس چیز پر تمبی ہے کہ ایک نابینا غریب کے مقابلے میں دنیا دار دنیا دار مالدار کی رعایت کیوں ہوئی حالانکہ وہ رعایت دین ہی کے خاطر تھی اس کے بالمقابل جتنا معمولی طبقہ تھا اتنے ہی معمولی سیاحت سے درگزر اور سیاحت کے بڑھ جانے پر گرفت ہوئی جزیرہ سردانیہ بہت مشہور جزیرہ ہے نوے ہجری کے آس پاس فتح ہوا ہے مال غنیمت میں خاص طور سے اس میں خیانت سے ہوئیں جس کے جو ہاتھ لگا اڑا لیا فتح کے بعد جہاز میں سوار ہو کر واپس آ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی اللہم غرقہم اے اللہ ان کو غرق کر دے اور سب غرق ہو گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے جو اس مضمون کے شروع میں تھے اور یہ واقعات ان کی مثالیں ہیں گزشتہ تاریخ کے اوراق ان سے پر ہیں اور آج جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہیں بے دینی کے اسباب ہم اپنے ہاتھوں اختیار کرتے جا رہے ہیں گناہوں میں زور و شور سے منہمک ہوتے جا رہے ہیں پریشانیاں اور بدحالیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب تو اجتماعی صورت سے خود اسلام کو خیر بات کہنے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں دین کے ایک ایک جز کو چھوڑا جا رہا ہے اب اس کا اگر حل ہو سکتا ہے تو دین پر پختگی اور گناہوں سے احتراز ہی ہو سکتا ہے مگر اس دقیانوسی بات کو کون کہہ سکتا ہے اور کس سے کہا جائے فعل اللہ المشتقہ المستعان